أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نجعل لهم الرحمن وبدأ گزشتہ جمعہ المبارک میں ابود الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا اسی سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آخری جملہ یہ تھا یا عبادی ان نما ہی کو صحیح میرے بندو صرف تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں اور گنتا ہوں وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور گن رہا ہوں اور پھر ایک وقت آئے گا تم وفی گم یا ہے کہ ان سارے اعمال کا بدلہ پورا پورا تمہیں دوں گا اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہوگا اور برے اعمال کا برا بدلہ ہوگا امم بجد خیر خیر احمد اللہ جو شخص اچھے عمل پاتا ہے کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرے کہ یہ محض اسی کی توفیق ہے اور ان اعمال کا اچھا بدلہ اسی کا فضل اور اس کی جزا ہے ومن بجد غیر ذالک اور جو شخص اپنے اعمال میں برے عمل پاتا ہے اچھے عمل مفقود ہیں موجود نہیں ہیں فلاح علومن اللہ نفس وہ اپنے نفس کی خود ملامت کرے برے اعمال اس کی ذاتی پسند ہے اللہ تعالی نے تو جنت اور جہنم کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے انبیاء کے کی تعلیمات نصف النہار کے سورج کی طرح بالکل عیاں اور واضح ہیں اور وہی الہی اللہ کا نور قیامت تک موجود ہے آیات بینات بالکل روشن ہیں تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص برا راستہ منتخب کرتا ہے اور جہندم کی راہ پر چلتا ہے تو وہ بڑا ہی علامت کا مستحق ہے تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے ہمارے اعمال سارے کے سارے شمار کیے جا رہے ہیں خواب وہ دن کے اعمال ہوں رات کے اعمال ہوں بلوت کے ہوں جلوت کے ہوں اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے نبی السلام کی ایک اور حدیث کسی موقع پر سنا چکا ہوں اور وہ بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کل الناس یغدو کہا اور منہ بھی کہا ہر شخص صبح گھر سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے منہ کوہا اور منہ بھی کوہا اپنے آپ کو بیچتا ہے جنت یا جہنم کے عزت اور جب وہ دن ختم ہوتا ہے تو یا تو وہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے اور یا جہنم میں داخل کر کے برباد ہو کے لوٹتا ہے یعنی عمل اور جزائے عمل ساتھ ساتھ ہے ہر شخص ہر روز اس مرحلے سے گزرتا ہے صبح کو گھر سے نکلنا ایک قسم کا اشتہارہ ہے لازمی نہیں کہ گھر سے نکلا جائے کیونکہ اکثر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے وہ گھر میں رہے یا گھر سے باہر جائے حضر میں ہو سفر میں ہو ہر شخص ہر روز اپنے آپ کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دو ہی قیمتیں ہیں کوئی درمیانہ اختیار کا راستہ نہیں ہے فریق ان پھر جنت و فریق ان پھر سعید جنت یا جہنم دو ہی گھر ہیں اور دو ہی جزائیں ہیں یہ کام ہر روز ہو رہا ہے اللہ رب العزت انسان کے عمل روزانہ دیکھتا ہے دن کے اور رات کے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاقیات ہیں معاشیات ہیں سیاسیات ہیں روزانہ ہر پہلو سے ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور پھر جب اس دن کے معمولات ختم ہوتے ہیں تو ہر شخص کے لیے دو میں سے ایک جزا یا ایک نتیجہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آج یا تو وہ جنتی بن کر لوٹا ہے اور یا جہنمی بن کر لوٹا ہے لہذا یہ صورت حال بہت ہی محیب ہے خطرناک ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے اور اس کا علم رکھتے ہوئے ہم نے مستقل اپنا دستور العمل منہج حیات متعین کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس حدیث پر عمل بہرا ہوں کہ ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے اچھا ہوتا ہے بہتر سے بہتر کی جدوجہد ہو اور اس کے حصول کی کوشش ہو کیونکہ اعمال شمار ہو رہے ہیں اور شمار کرنے والی ذات ہر پہلو سے عمل کو دیکھتا ہے اور کسی عمل کو بھولنے والا نہیں ہے اور اس کا فرمان بھی ہے ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کہ جو شخص ایک ذرہ کی مقدار نیک عمل کرے گا وہ رود قیامت اسے دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ کی مقدار برا عمل کرے گا وہ بھی اس عمل کو دیکھے گا وہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو شمار کر رہا ہے اور نتائج تیار ہو رہے ہیں اور نتائج صرف دو ہی ہیں دو میں سے ایک انجام اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ صورت حال روزانہ قائم ہوتی ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کے بارے میں تو فرمایا کہ من پالا عمر ہو حسن عمل ہو جس کو اللہ رب العزت لمبی عمر دے اور ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی دے دے اس کا ہر روز اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا ہر روز وہ کتنا اللہ کا ذکر کرے گا کتنا پرانے پاک کی تلاوت کرے گا اور کتنے اعمال صالح انجام دے گا روزانہ اس کے عمل بڑھتے جائیں گے اور اچھے عمل کی جزا بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اور ایک شخص اگر لمبی عمر پا لیتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ساتھ روزانہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کی ناراضگیوں اور جہنم کی جزا کا نشانہ بنتا ہے اور اگر معاسی روزانہ کی جائیں کتنا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے کچھ ماسی انسان روزانہ کرتے ہیں جس کی ایک مثال ہر روز کلین شیو ہونا اور داڑھی کو مونڈنا یہ گناہ روزانہ ہوتا ہے اور اس طرح صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے کیونکہ داڑھی امور فطرت میں سے ہے اور امور فطرت وہ امور ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہوں روایت کے اعتبار سے انبیاء کی شریعتوں میں بڑا اختلاف ہے اللہ رب العزت جو چاہے تبدیلی فرما دے اور جو چاہے شریعت نادر فرما دے لیکن داڑھی کو امر فطرت کہا گیا ہے امر فطرت وہ امر ہے جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں اور دعوتیں متفق ہوتی ہیں یہ استحصال جو ہے یہ سارے انبیاء کی سنت کا استحصال ہے اور پھر اس کا حکم بھی ہے اوف الحا گاڑیوں کو پورا کرو وفر الحران عرف الحران گاڑیوں کو معافی کر دو چھوڑ دو پورا رکھو اس قسم کے بہت سے سیرے یہ امر کے سیرے کہلاتے ہیں اور امر فرضیت اور وجوب کے معنی میں ہوتا ہے یہ فرض بھی ہے اور سارے انبیاء کی سنت بھی ہے ایک انسان اگر ہر روز ایک معصیت کا ارتکاب کرے تو یہ گناہ پر اصرار ہے بار بار کرنا گناہ ایک بار ہو دو بار ہو دس بار ہو لیکن اگر روزانہ ہو اور ہزار بار ہو تو ایک ہی گناہ پر اصرار کتنے بڑے اللہ کے غیر و غضب کو دعوت دینا ہے اور کچھ معصیتیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں جیسے کپڑے کا ٹکنے سے نیچے لٹکانا یہ ہر لحظہ معصیت ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے آستینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں یہ بھی معاشیت ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اور بالوں کو موڑنے سے اور فولڈ کرنے سے روکا ہے یہ معاشیتیں ہر لاہ ہوتی اور کپڑوں کا ٹکنے سے نیچے ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ رب العزت روز اس شخص کو پاک نہیں کرے گا پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا نہ اس سے کلام کرے گا اور اسے عذاب علیم میں ڈال دے گا یہ معصیت وہ ہے جو روزانہ ہوتی ہے ہر وقت ہوتی ہے بعض لوگ نماز کے اوقات میں کپڑوں اوپر کر لیتے ہیں وہ اس طرح گناہ ہے کہ کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے اس سے بھی روکا گیا ہے ایک انسان اگر واقع جنت کے سودے میں مخلص ہے یہ نافرمانیاں کون سی پہاڑ کی طرح بھاری ہیں بہت ہی ہلکی بے لذت ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے یاد رکھے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الجنت اقرب الى احدكم من نا نعله والنار مثل ذلك جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے بہت ہی قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے تمہاری کو ایک نیکی اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی فوراً جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور کوئی ایک گناہ اتنا زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے مکھی والی حدیث عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے لیکن اس قسم کی حدیث رائے سے نہیں کہی جا سکتی اس کا حکم مرفوع کا ہے کہ دو شخص جا رہے تھے ایک بستی سے گزر ہوا اس بستی کے لوگ اپنے کسی بڑے کہ عرس کے سلسلے میں جمع تھے اور ان کی خانقاہ میں ان کے اس آستانے میں اور اس کا تہوار قائم تھا اور ان کا رواج یہ تھا کہ آج اس بستی میں ہر آنے والا شخص بڑھاوا پیش کرے گا یہ دونوں گزرے پکڑ لیے گئے ایک سے کہا کہ ہم پر رب نہ اس پر کچھ چڑھاؤ اس نے کہا کہ میں بالکل دہی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں کہا کہ ہمارا رواج ہے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہوگا پلاؤ زباب ایک مکھی ہی مار کے چڑھا دو ایسا نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تو تعمیلیں کی ہوں گی آگے چل کے توبہ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ معاملہ خلاف عقیدہ ہے خلاف توحید ہے اور حصول قرب کے لیے کوئی چیز چڑھانا پیش کرنا یہ ایک عبادت ہے جس کا صرف اللہ مستحق ہے اس نے سو باتیں سوچی ہوں گی ایک مکھی مار کے چڑھا دی یہ بھی سوچا ہوگا کہ مکھی تو ایک خصیص سا جانور ہے چھوٹا سا حقیر سا لوگ تو بڑے بڑے بکرے اونٹ اور گائے چڑھا دیتے ہیں ان کے مقابلے میں اس مکھی کی کیا حیثیت ہے اس نے مکھی مار کے چڑھا دی انہوں نے اس کو آزاد کر دیا مگر وہ شخص ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا گیا تو ایک عمل اسے جہنم میں لے گیا دوسرے کی باری آئی تم چڑھاؤ کچھ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ٹال مٹول سے کام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی دینا کوئی چیز چڑھانا چڑھاوا پیش کرنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے یہ میرے منحص کے خلاف ہے میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا قتل کر دیے جاؤ گے فرمایا کر دو ایک جان ہی تو جائے گی جس نے بالآخر جانا ہے اس نے یہ کام نہیں کیا پکارہ بو کا اس قوم نے اس کی گردن پہ وار کیا اسے قتل کر دیا وہ شخص جامع شہادت نوش کر گیا اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا جنت اور جہنم بہت ہی قریب ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عقیدے کا اہتمام یا عقیدے کا خلل ان دونوں باتوں کی کیا اہمیت ایک شخص کسی اہم موڑ پر عقیدے کا اہتمام کر جائے اس کی حفاظت کر جائے اور اس کے منفی منافی کسی کام کا ارتکاب نہ کرے وہ کس قدر فوری اللہ رب العزت کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے اور ایک شخص اگر خلاف عقیدہ امر کو انجام دے دے تو کتنا وہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کر مستحق بن جاتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعمال کس طرح تمار ہو رہے ہیں اور کس طرح فوری ان کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں اور یہ ہر روز ہوتا ہے اور انسان ہر روز یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو جنت کا فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے اور یا وہ جہنمی بن کر لوٹتا ہے اپنے آپ کو برباد کر کے اگر موت آ گئی تو جہنم کا نشانہ بن جائے گا تو یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن بہت ہی قابل غور ہے ہمیں ابھی سے اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل صالح کا عادی بنانا ہے ایک طلب سچی طلب اپنے اندر پیدا کرنی ہے سچی طلب کا معنی کیا ہے کچھ لوگ طلب کا نام لیتے ہیں کہ طلب سچی ہونی چاہیے عمل جو بھی ہو یہ سوچ غلط ہے سچی طلب کا معنی یہ ہے کہ دل میں حرص ہو رغبت ہو اللہ تعالی کے ثواب کی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل اور راستہ ہے وہ مطابق ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ سچی طلب ہے اور ایک شخص کے دل میں اگر طلب ہی طلب ہو اتباع سنت نہ ہو اور عمل میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عنصر نہ ہو اس کی طلب جھوٹی ہے چاہے وہ پوری زندگی سفر پہ لگا دے اور پوری زندگی کشی کرتا رہے اگر امر خلاف سنت ہے یہ سب کچھ بیکار اور باطل سچی طلب اور یہ طلب تو اتنی قابل قدر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے با صحابہ کو اسی پر جنت کی بشارت دے دی جیسے وہ بن ان الغفاری کا واقعہ ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جن کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا اور نہ ان کو آزاد دے گا حساب نہ لینے کا معنی یہ ہے کہ ان کو بلائے گا ضرور اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے اعمال شمار کرے گا لیکن مناقشہ نہیں کرے گا یوں نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یہ کیوں مناقشہ اللہ نے کر لیا تو وہ شخص مارا گیا من وقت عدے پر جس شخص سے مناقشہ ہو گیا حساب و کتاب کے دوران کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اللہ تعالیٰ کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں کوئی سورما ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ستر ہزار افراد کا حساب نہیں لے گا معنی یہ کہ مناقشہ نہیں کرے گا ان نماز کا آڑوں صرف اعمال کو پیش کرے گا تو نے فلاں عمل کیا فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا اور آخر اللہ تعالیٰ معاف کر دی ستر ہزار روپئے اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق محکل الف سبرون الف اللہ تعالیٰ نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دے دی جو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے صحابہ کرام سوچنے بیٹھ گئے یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام یہ عزیز ارشاد فرما کے گھر چلے گئے اور صحابہ آپس میں محل گفتگو ہوئے کہ یہ لوگ کون ہیں کسی نے کہا کہ اللہ صاحب رسول اللہ رسول اللہ یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جن کو علیہ اسلام کی صحبت کا شرم حاصل ہے کیونکہ صحابہ کا اجر بہت بڑا ہے لند مسنار اور امراد نے جن نگاہوں نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا انہیں جہنم آگ نہیں چھو سکتی یہ شرف صحابہ کا کسی نے جواب دیا کہ نہیں صحابہ کی اکثریت پہلے پچھلے پر کافر تھی یہ شرف تو ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کی ولادت اور پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی اور وہ شروع سے اسلام پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اور پوری زندگی عمل صالح کرتے رہے اور ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہوا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں ابھی یہ بات جاری تھی کہ نبی نے صاحب تشریف لیا ہے اور صحابہ نے پوری بات علیہ اسلام کو سنا دی ذکر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ گروہ نہ تو وہ ہے اور نہ یہ ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی دور میں ہوں صحابہ کے دور میں ہوں تابعین کے دور میں ہوں اتباع تابعین کے دور میں ہوں آج سے ہزار سال بعد آئیں جب بھی آئیں مشرق کے ہوں مغرب کے شمال کے جنوب کے عربی ہوں عجمی ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار خوبیاں پیدا ہو جائیں ایک لایست رقو ولایت فیرون ولایت قون وغیر دیں کے توقع لوگ وہ لوگ دم نہیں کرواتے کوئی بھی مرض ہو مشکل ہو بیماری ہو کوئی نقصان ہو وہ دم کا تقاضا نہیں کرتے دم کا تقاضا نہیں کرتے اس میں حکمت یہ ہے کہ دم ایک مانوی چیز ہے ڈاکٹر کی دوا نظر آتی ہے لیکن دم دکھائی نہیں دیتا ایک مانوی چیز ہے اور اس کا تقاضا کرنا کسی سے یہ اس غیر سے ایک مدد طلب کرنا ہے وہ شریعت نے دم کو حلال قرار دیا ہے لیکن کسی حد تک یہ اللہ رب العزت پر تبکل کے منافی ظاہر ہے کہ دم کسی عالم سے کسی نیک شخص سے کروائے گا وہ شخص گھر سے دور بھی ہو سکتا ہے اب جب تک وہاں پہنچے گا نہیں تب تک اسی کا تصور دل میں قائم رہے گا کب وہ ٹھکانہ آئے اور میں دم کرواؤں تو کسی حد تک اللہ رب العزت کا تصور دل سے دور ہو جاتا ہے اور یہ چیز غیرت توحید کے مرافی کہ ایک انسان ہمیشہ اس طرح رہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت جی کا تصور ہو اسی پر تبکر ہو اسی سے دعا ہو اور اسی کو پکارے اسی کے ساتھ امیدیں وابستہ کریں جب آدم ان کا داؤد نی برا جاؤدانی لاؤ اللہ کا علام آ کا نمین کے ملا ابالی اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور صرف میرے ہی ساتھ امیدیں قائم رکھے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا تو یہ ایک توحید کا بڑا اہم بات ہے اور دم کر سکتے ہیں خود کوئی مریض سامنے آ گیا اپنے مرض کا اس نے ذکر کر دیا آپ نے پہچان لیا خود دم کر دیں یہ شرم ثابت ہے بلکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے من اراد ان یہ انفاق ہوئی کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو دم کے ذریعے نفع پہنچانا چاہے تو ضرور پہنچا دے اور ایک بات اور سن لیجیے کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں گے دم کروانے کے لیے وہ شخص آپ کے لیے اتنا درد اور اخلاص نہیں رکھے گا جو اخلاص اور درد آپ کا کوئی تعلق دار رکھے گا گھر میں ماں ہے باپ ہیں بھائی ہیں انہیں آپ کے مرد کا جس قدر افسوس ہوگا کسی اور کو نہیں ہو سکتا جس درد دلی حضور قلبی اور اخلاص کے ساتھ وہ دم کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا بلکہ بعض اوقات کی درگاہوں پر بیٹھے ہوئے ان کی نگاہیں آپ کی جیبوں پر ہوتی پیسہ بٹورتے ہیں تو ان کے دم میں کیا درد ہوگا کیا اخلاص ہوگا ہمیشہ اس قسم کا رویہ نقصان دہ ہو سکتا ہے لہذا اللہ تعالی بعض اوقات کسی انسان کو مرض دیتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص میرے سامنے روئے گڑ گڑائے مجھ سے مانگے دعائیں کرے یہ موقع بھی ہم کھو دیں اور کسی اور کو دے دیں کہ آپ ہی دم کریں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن ہے اس لیے لاس میں بڑی حکمتیں ان ساری حکمتوں کو سامنے رکھیں اور پھر بعض اوقات بڑے بھیانک کام ہوتے ہیں جیسے تعویذ نویسی پلیٹوں پر لکھ لکھ کر گھول گھول کے پلانا زعفران سے اور کھانے اور پانی پر پھونکے مارنا ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں اور بعض چیزیں منع ہیں تو جو شخص پوری زندگی کسی مرض میں گرفتار ہو کسی مشکل میں پھنس جائے تو خود ہی دعائیں کرے خود ہی دم کر کرے اپنے اوپر پھونکے کسی اور سے تقاضا نہ کرے ہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے وہ ایک خالص دنیا کی تحقیق ہے امراض کا علاج اور شفا اور پیغمبر اسلام کا حکم بھی ہے کہ تداب یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو دبا لیا کرو ماں اللہ من دائیں اللہ مندر الشفان اللہ تعالی نے ہر مرد کی شفا اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس شفا کا قصد کیا کرو وہ ایک ظاہری چیز ہے جس کی آپ نے فیس دینی ہے دوا لینی ہے ان گولیوں کو یا جو بھی چیز استعمال کرنا ہے وہ ایک مانوی چیز نہیں ہے دم کی طرف تو اس فرق کو سمجھتے ہوئے جو لوگ اتنا اونچا توحید کے مرتبے میں فائد ہے کہ وہ کسی سے تقاضا نہیں کرتے دم کا اپنے اوپر خود ہی دم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی دن شرف عطا فرمائے گا کہ ان کا حساب نہیں لے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تطیر تطیر بھی نہیں کرتے یعنی پرندوں سے فال لینا جس کی بہت سی صورتیں ہیں جیسے بہت سے لوگوں نے توتے پال رکھے ہیں اور وہ مختلف کانٹ اٹھاتے ہیں ان سے فال کا حال معلوم کرتے ہیں ہر بات توتا بتائے گا اتنا یہ بے عقل انسان ہے اشرف المخلوقات جس نے اپنے سارے امور طوطے کو تفریح کیے ہوئے اور تطیر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ پرندوں سے اس طرح فال لیتے ہیں کوئی پرندہ راستے میں نظر آیا اس کو اڑا کے دیکھتے ہیں اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو مبارک سمجھتے ہیں اور بائیں طرف کیا تو اس کو مرحوظ سمجھ کر وہیں سے لوٹ آتے ہیں تو پرندہ اچھا ہو بلبل کی آواز کو اپنے لیے باعث سے راحت و نعمت سمجھتے ہیں اور گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو خود الو بن جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن منحوس ہے نقصان دہ ہے ایک صاحب عقل انسان جس کے پاس آیات بینات ہیں اسے ایک الو الو بنا دے تو کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ سارے امال گنے اور دیکھے جا رہے ہیں اور تیسری چیز اکتوا ہے کہ کچھ علاج کی سور سے آگ سے بدن پر داغ لگوانا کیونکہ اس میں آگ کا عمل دخل ہے اس لیے اس علاج کو اچھا نہیں سمجھا گیا جائز تو ہے مباح تو ہے لیکن کچھ لوگ اتنا توقل کریں کہ اپنے علاج میں آگ استعمال نہ کریں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہی شفا دے دے یہ بھی ایک توقل کی ایک بڑی اہم نوع ہے اور چوتھی بات یہ کہ سارے امور میں اپنے پربندگار پر توقل کریں تو جو لوگ اتنے اونچے مرتبہ توحید پر فائد ہے اللہ رب عزت انہیں قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا ان کا حساب نہیں لے گا بلکہ بہت آسانی سے ان کا معاملہ ختم کر کے جنت میں داخل فرما دے گا وہ کاشا میں محسن وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کہ کو اللہ یہ جگہ دن ہوں یا رسول رسم دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس زمرے میں شامل فرما لے ان ستر ہزار افراد نے لگایا مجھے بھی شامل فرما لے فرمایا کہ انت میں ہوں تم انہی میں سے ہو بشارت مل گئی جنت کتنی قریب ہے ایک سچی طلب سچی تڑب حصول جنت کی تو یہ شوق ہمیشہ دامن گیر حصول جنت کا شوق اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہمیشہ دامن گیر یہ طلب بڑی کام آنے والی چیز ہے جیسے اکاشا کے کام آ گئی تبھی تو فوراً بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں وہ بھی صحابی تھا میرے لیے بھی دعا کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کا کہا ہاں اکاشا اکاشا سبقت لے گیا سبقت کس چیز میں اپنی سچی طلب اور تڑپ کے اظہار میں حصول جنت کے شوق میں اس وقت کتنے حاضرین تھے سب سے پہلے اوکاشا نے یہ تقاضا کیا اور مطالبہ کیا اور یہ دعا کروائی اس کا معنی اس وقت سب سے سچی طلب اوکاشا کی تھی دیکھیں شریعت کی سماحت عمل نہیں کیا ابھی لیکن طلب کی صداقت اللہ نے دیکھ لی اور جنت کی بشارت مل گئی جنت مخلوق تقسیم نہیں کرتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو یہ خالق کائنات کی وحی سے کسی ایک کو جنت میں داخل کرنا کسی مخلوق کا اختیار نہیں ہے یہ تو اللہ رب العزت کا امر ہے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے اہم معاملہ عقیدہ اور توحید ہے اللہ باد نے فرمایا کہ مستقف نظم دے جان لو لا الہ الا اللہ جب جان چکو تو وسطی فل نظم پھر اپنے گناہ سے استفار کر لو اللہ بہت جلدی معاف کر دے جسے یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بعد استفار کرتا ہے وہ فوری بخشش کا مستحب ہے بلکہ بعض اوقات اگر استفار نہ بھی کرے تو اللہ اپنی مشیت سے اس کے تمام گناہ معاف کر گا اس پر بے شمار دلائل موجود یہ عقیدے کی سماحتیں ہیں لا الہ الا اللہ سب سے بڑا کرنا ہے اور اس کا علم کائنات کا سب سے بڑا علم ہے تو فرمایا کہ تم اس کا علم حاصل کر لو پھر استغفار کر لو یعنی لا الہ الا اللہ کا علم کے بعد استغفار کرنا بہت جلدی اور بہت زیادہ گناہوں کی بخشش کا پوچھے پہ یہ عقیدے کی سماہت ہے اور عقیدے کی اہمیت ہے اور اس کی برتری ہے کہ سچے عقیدے پر قائم رہنے والا سچی توحید پر قائم رہنے والا اور اللہ رب العزت کی جو ذات و صفات کی معرفت رکھنے والا یعنی علم یہ کتنی اہم چیز ہے تبھی تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں علم کا تقاضا کیا کہ اس کا علم حاصل کر نبے عبادی اندھی الغفور الرحیم وہ انا عذاب العذاب العلیم میرے بندوں کو علم دے دو تو اس علم کو حاصل کر لیں کہ میں غفور رحیم ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا اور یہ بھی علم دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے عذاب بھی بہت شدید ہے بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی کہ بندوں کو پورا پورا یہ علم میرے ان صفات کا یہاں پر علم پیش کیا گیا اللہ دکھالہ تھا سب اسلام آباد ہیں عرب یہ تنظر امر بہن امن اللہ تعالیٰ خاتم آسمانوں کا خالق اتنی ہی زمینیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ ان سب کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ ہی کا امر اترتا ہے قادر بھی وہی ہے امر بھی اسی کا لتا علم وہ الماء اہل قلشین قبیر وہ کل شعین علم ہے تاکہ تم کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر ہے کتنی بڑی مخلوق ہے اور تاکہ تم جان دو کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے حالانکہ عرش پر مستوی ہے اور ساتوں آسمانوں اور ان کے مابین جو کچھ ہے اور ساتوں زمینیں اور ان کے مابین جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اور تحت خرا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کا بیتبار علم کے احاطہ کیے ہوئے ہیں بعتبار ذات کے نہیں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعت ذات کے ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے یہ تو یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم حاصل کر سکتا ہے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ذات مستقبیت عرش ہے جو اتنی اتنا اوپر ہے کہ اس کی بلندی کا ہم کو اندازہ ہی نہیں اس کی بلندی کا ہم کو ادراک ہی نہیں وہ علوم اللہ ہی جانتا ہے وہ بلندی اللہ ہی جانتا ہے اور وہاں مستوی ہو کر وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اعتبار علم کے تاکہ تم کو یہ علم حاصل ہو جائے تو علم بڑا گزیدہ ہے اس علم کو حاصل کرے یہ علم ہر وقت بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور یہ گویا مستقل ایک نیکی ہے جو بندے کے ساتھ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جب ہر وقت ہر روز ہر دن ہر رات بندے کے اعمال کو شمار کرتا ہے تو یہ نیکی ہر وقت شمار ہو رہی ہے کہ میرے بندے کا عقیدہ اور اس کے جو جو اس کے افکار ہیں وہ بالکل توحید کے مطابق شریعت کے مطابق وہی الہی کے مطابق اور ہر وقت ساتھ ساتھ ہے تو یہ ہر وقت کی نیکی شمار ہو رہی جو بہت ہی عظیم اور بہت ہی برگزیدہ ہے اس معرفت پر کامیابیوں کے وعدے ہیں گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں فعلم لا الہ الا اللہ اس کلمے کو پہچان لو لا الہ الا اللہ کو اور پھر ایک بار استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سو سال کے گناہ معاف کر دے گا بڑی اس کی اہمیت ہے اور گناہوں کی بخشش ہی جنت کے داخلے کی تمہید ہے اس کے بغیر جنت کا داخلہ حاصل نہیں ہو سکتا ایک گناہ بھی اگر ساتھ معلق ہے جنت نہیں ملے گی آدم علیہ السلام کو ایک معصیت کے ارتکاب پر جنت سے نکال دیا گیا تھا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آدم جیسا پیارا بندہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سارے فرشتوں کا محسوس بنا دیا جب وہ بھی ایک معصیت کے ارتکاب پر جنت سے نکال دیا جائے گا تمہارے دامن کے ساتھ بھی اگر ایک معصیت بھی باقی رہی چمتی رہ گئی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے تو گناہوں کی بخشش دخول جنت کا سب سے اہم ذریعہ ہے یا ایو الذین امن ہر عد الق ملا تجارت تم جی گمن عباد علی اے ایمان بالو آؤ تمہیں ایک سودا بتاؤں تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا تم منون دلہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر اور اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال بھی خرچ کرو اور جہاں جان صرف کرنے کی ضرورت پڑے وہاں جان بھی پیش کر دو اس طرح جہاد کرو تمہارے لیے بہتر ہے اس کا صلاح کیا ہے یا پھر جنوبہ کو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا یعنی ان اعمال سے براہ راست جنت نہیں ملے گی پہلے ان اعمال کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر یوتھ خل تجری جناتی مرتا رنحان گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا تو جنت کے داخلے کی اساس جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے تو اس امر کو سامنے رکھیں عقیدے کی سماہیتوں کو سامنے رکھیں اور ایک آخر میں بڑی اہم بات آپ کو بتا دو کہ پیارے پیغمبر کی سنت کی سوا یہ اس فضیلت کے حصول کی ایک بڑی اہم کڑی ہے جنت کا داخلہ اس کی دو بنیادیں ہیں ایک اللہ کی رضا اور محبت اللہ کے بندے سے راضی ہو جائے اس کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے تو وہ جنتی ہے دوسرا گناہوں کی بخش ایک گناہ بھی اگر باقی ہے تو جنت کا داخل رہنا ممکن ہے اب ہاں، بات ہو جائے تو بھی جنت حاصل ہوگی یہ دو ہی اخبار ہیں فصول جنت کے باقی ہمارے ہمارے ہماری لیڈیاں بہت ہی کافر ہیں جنت بہت مہنگا سودا ہے یہ لیڈیاں جنت کا نہیں بن سکتی ہماری لیڈیوں سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ کی محبت حاضر ہو سکتی ہے جب گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کی محبت حاضر ہو جائے تو پھر جنت کے داخلے سے کوئی نہیں رو سکے گا اور پھر یہ داخلہ انتہائی آسان اور بالکل ضروری ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں قائم ہیں جب ہم اللہ کی سنت کے اعتبار پر اللہ کی محبت جاتے ہو تو یہی کرا کرو اس کے دو خبریں ہیں جو کہ حکم اللہ ایک الگ سے حسر کرے گا اور دوسرے لفظ لگ ضرور لگو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ دو ہی چیزیں ہیں جنت کے حصول کا سبب ایک اللہ کی رضا کا حاصل ہونا اس کی محبت کا حاصل ہونا اس کی رحمت کا حاصل ہونا اور دوسرا گناہوں کی بخشش اور یہ دونوں چیزیں قائم ہیں پیغمبر اسلام کی اتباع پر اور افسوس یہ ہے کہ جس قدر یہ چیزیں ضروری ہیں ایک اللہ کی توحید دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی خالص اتفاق جو الجماعت ہے جس کی دعوت ہے ہر اسٹیج ہر سطح پر انہی دو چیزوں سے لوگ دور ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے مقابلے میں آبا اجداد کی پیروی بزرگوں کی پیروی ائمہ کی تکلیف اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں انواع اقسام کی شرک ربوبیت میں شرک الوحیت میں شرک اللہ تعالیٰ اسماع و صفات میں شرک یہ بیماری عام ہو چکی ہے جب تک یہ امراض قائم ہیں کامیابی کی کوئی توقع نہیں ہے بلکہ دنیا کا خسارہ اور آخر آخر کا خسارہ جو ہے وہ حاصل ہوگا تو آئیے توحید خارج کی طرف اور آئیے پیارے پیغمبر غمبر کی اتباع کی طرف منہج اتباع بہت ضروری ہے اور یہ سارے مناہج پر حاوی ہے اس منہج کو قبول کر لیجیے اس میں اکثر لوگ بے قدرے ہو چکے اور پیغمبر اسلام کی اتباع کے تعلق سے حقیقی قدر کو اور مقام کو نہیں پہچانتے اسی حوالے سے آئندہ جمعہ بات ہوگی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قدر کی کیا تقاضے ہیں اور کس طرح اتباع کے تقاضے کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے پیارے پیغمبر نے اس اتباع کے تقاضے کو آسان بنانے کے لیے ہمارے لیے کیا کچھ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اللہ پاک صحیح منحج رہنمائی فرما دے توحید خانص سے چینوں کو منور فرما دے ہمارے ہر عمل پر پیارے عمر کی اتباع کا رنگ ہو اور اللہ کی فہی کا نور ہو یہ نور ہی مبین کرے گا منور کرے گا ہمیں قیامت کے دن اور جنت کے راستوں کو اللہ پاک توفیق توفیق کامل عطا فرما دے اقول رب العالمين